حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روز شہید ہو گئے اور ان کے پاس صرف ایک دھاری دار چادر تھی ہم جب اس سے ان کا سر ڈھامتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور جب پاؤں ڈھامتے تو سر ننگا ہو جاتا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے ان کا سر ڈھانپ دو اور پاؤں پر کچھ ازخر گھاس ڈال دو سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چھہتر